اوکانو غزن یا تھے وہ جہاد کرنے والے لو کانو عندنا اگر ہوتے وہ ہمارے پاس ما ماتو نہ مرتے و ما قتلو اور نہ قتل کیے جاتے لیا اللہ کا تاکہ کرے اللہ اس کو حسرتن افسوس فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے واللہ و یمید اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ ان کاموں کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے والا ان کو البتہ اگر قتل کیے جاؤ قتل کیے گئے تم اللہ کی راہ میں او مت تم یا مر گئے تم لمغفرت من اللہ البتہ بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت خیر بہتر ہے مما یجمعون اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں والا تم اور البتہ اگر مر گئے تم او قتل تم یا قتل کیے گئے تم اللہ البتہ طرف اللہ کے تو فرور اکٹھے کیے جاؤ گے تم فبما رحمت من اللہ پس بسبب اللہ کی رحمت کے لہم نرم ہوا تو واسطے ان کے ولو کن تفضن اور اگر ہوتا تو سخت خو والا غلیظ القلب سخت دل والا لن فضو البتہ بھاگ جاتے من حولک تیرے ارد گرد سے فافان ہوں پس معاف کر تو ان سے وسطر لہم اور بخشش مانگ تو واسطے ان کے اور مشورہ کر تو ان کے ساتھ فی لمرے بیچ کام کے فیضا اعظم تھا جب ارادہ کر چکے تو فتوکل اللہ بس بھروسہ کر تو پر اللہ کے ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو ينصركم الله اگر مدد کرے تمہاری اللہ فلا غالب کم بس نہیں کوئی غالب تم پر وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر ذلیل کرے وہ تم کو فَمَنْظَرْ لَذِي پس کون ہے وہ شخص ينصركم جو مدد کرے تمہاری بعد اس کے فَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ ہی کے پس چاہیے کہ توقل کریں ایمان والے یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا تشبو تشب بالکفار اور تشب بالمنافقین سے ممانعت نہ ایمان والے آدمی کی مشابہت نہ کافر کے ساتھ ہو نہ منافق کے ساتھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی فہو منہم ہوں بس وہ انہی میں شمار کیا جائے گا اگر ایک آدمی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہوگا اگر نصرانیوں کے ساتھ تا تا وہ مشابات ہے مجوسیوں کے ساتھ مشابات ہے تو کل قیامت کے دن جب حشر و نشر ہوگا تو اس آدمی کا حشر و نشر یہود و نصارہ مشرقین مجوسی ان سارے کافروں کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا اسی طرح جب یہ آدمی منافق آدمی کے مشابے بن گیا تو جو حشر و جس طرح حشر و نشر منافقوں کا ہوگا اسی طرح اس آدمی کا حشر و نشر منافقوں کے ساتھ ہوگا من تشبہ بے قومن امن ہو ایمان والوں کو اللہ نے نصیحت کی کہ ایمان والوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کافارو جنہوں نے کفر کیا کہ کافروں کی طرح نہ تمہیں بات کرنی چاہیے نہ کافروں والے اعمال کرنے چاہیے نہ کافروں والا طرز طریق اختیار کرنا چاہیے نہ ہی کافروں والا طرز معاشرت اختیار کرنا چاہیے ان کافروں نے کیا کہا کالو لکھوان ہیں لام بمانے فی کے یعنی کالو فی حق کے اخوان کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے حق میں اب یہ بھائی یا تو نسبی بھائی تھے اور یا مذہبی بھائی تھے ضربو فی الارض جب وہ چلے بھی زمین کے او کانو غزن یا تھے وہ غزن جمع ہے غازن کی بمانی مجاہد ان کے بھائی تجارتی سفر میں گئے یا کسی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے مسلمان تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے کافروں کے مقابلے میں آئے تو یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے لو کانو عندنا ما ماتو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے ماں ماتو نہ مرتے و ماں کو نہ قتل کیے جاتے اوہو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اگر اس سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے اگر اس جہاد کے اندر وہ نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے لے یجعل اللہ لام عاقبت کا انجام یہ ہوگا کہ کرے گا اللہ اس کو افسوس ان کے دلوں کے اندر افسوس کا اظہار تو وہ کرتے رہیں گے کاش وہ سفر میں نہ جاتے کاش وہ جہاد میں نہ جاتے گھر میں رہتے اور وہ موت سے بچ جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول باطل کو رد کیا اور فرمایا واللہ یحیی و یمیت نہ سفر انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے نہ جہاد انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے اصل سبب موت کا کیا ہے اللہ کی تقدیر اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں آدمی فلاں دن فلاں وقت فلاں علاقے میں مرے گا یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے کیا مجال ہے کہ ایک ساتھ وہ آگے ہو یا ایک ساتھ پیچھے ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ جو جہاں اللہ نے لکھ دیا وہاں وہ نہ مرے کسی اور جگہ کے اندر وہ مر جائے یہ بھی نہیں ہوگا بلکہ قرآن مجید صورت لقمان کے آخر میں تو یہ کہتا ہے یا یوناسو ربکم وخش و یوم اللہ یجزی والد ام والدہی ولا مولود ہو اجازن ام والدہی شیا لوگو اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا نہ اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان اللہ علم اللہ ہی کے پاس علم ہے قیامت کا کہ علم وہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے سوا کسی کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی جین کو نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی ان اللہ عندہ علم و سرادی وہ یونزل الغیث بارش نازل کرتا ہوا یا ما فی الارحام جانتا ہے جو کچھ ماں کے مادہ کے رہے میں وہ ماں تدری نفس ماذا تقسیب و کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ میں آئندہ کل کیا کروں گا پروگرام کچھ اور بناتا ہے اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا عرفت تو ربی بے فصل اعضائی میں میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے فساد اور ختم کر دینے سے میرا ارادہ کچھ اور تھا لیکن میرے اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا میرا ارادہ تو توڑ دیا اللہ نے اپنا ارادہ پورا کر لیا مجھے معلوم ہوا کہ میرے اوپر کوئی اور طاقت ہے جو میرے ارادے کو جو میرے اس عظم کو فسا کرنے والی ذات ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے وما تدری نفسوں بے ارزن تمود کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں مرے گا پیدا کہاں ہوتا ہے مرتا کہاں ہے دفن کہاں ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں واللہ یحیی و یمید اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی مارتا ہے نہ سفر اور نہ تجارت نہ جہاد کوئی بھی موت کا سبب حقیقی نہیں مؤثر نہیں بلکہ مؤثر تو اللہ کی ذات ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری موت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگ جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں دیکھو میرے پورے بدن پر سر سے لے کے پیر چار انگلیوں کی جگہ خالی نہیں کہ جہاں تیر تلوار نیزا کوئی زخم نہ ہو چار انگلیوں کی جگہ خالی نہیں لیکن میں مر رہا ہوں اپنے بستر کے اوپر جس طرح اونٹ مرتا ہے اپنے گھر کے اندر میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت کے بارے میں ایک بزرگ تھے مولانا محمد یعقوب یہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم تھے مولانا محمد یعقوب نائب محتمم دارالعلوم دیوبند جب ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہادت کی تمنا تو کرتے رہے لیکن ان کی شہادت کی تمنا تمنا تھی حقیقت پر مبنی نہیں کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا خالد سیف اللہ یہ اللہ کی تلوار ہے اور جس طرح اللہ کے ارادے کو کوئی نہیں توڑ سکتا اسی طرح اللہ کی تلوار کو بھی کوئی توڑ نہیں سکتا حضرت خالد ابن بڑی تو انسان یہ سمجھے کہ میں جہاد میں مر جاؤں گا نہ یہ بات دل سے نکال دے موت کا جو وقت جو سبب اللہ نے مقرر کر دیا وہ ہو کے رہے گا اللہ نے ایمان والوں کو متنبع کیا کہ دیکھو کافروں کی طرح تمہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے منافقوں کی طرح تمہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ تمہیں تو مخلص مومنین کی طرح باتیں کرنی چاہیے واللہ بما تعملون بصیر والا ان تم اور البتہ اگر قتل کیے گئے تم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر تم قتل ہو گئے شہادت کا درجہ ملے گا شہادت کا درجہ ملے گا اور شہادت کا ایسا درجہ ہے حدیث میں فرمایا اصیف و مقا جنوب دین تلوار سارے گناہوں کو محو کر دیتی ہے سوائے قرض کے کہ تلوار کی وجہ سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں لیکن قرض اللہ معاف نہیں کرتے کیونکہ قرض حقوق عباد کے اندر آتا ہے او متم یا تبھی موت مر گئے لمغ فیرتم اللہ البتہ بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر ہے اس مال سے یجماؤ جو وہ جمع کرتے ہیں کہ ایمان والو یہ کافر مال جمع کرنے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سفر نہیں کرتے کہ مر جائیں گے لیکن اگر تم جہاد میں گئے وہاں شہید ہو گئے یا راستے میں سفر میں تبھی موت مر گئے تو اللہ کی مغفرت تمہارے لیے تھوڑی ہے اللہ تمہیں معاف بھی کریں گے اللہ تمہارے حال پہ رحم بھی کریں گے والا اور البتہ اگر مر گئے تو تبھی موت مر گئے او قتل تم یا قتل کیے گئے تم لا اللہ یہ لا لمبا کر کے نہیں پڑھنا ورنہ معنی بدل جائے گا لا اللہ اگر پڑھیں گے تو مان ہوگا نہ طرف اللہ کے اس لیے یہ لا نہیں پڑھنا بلکہ لا اللہ لام ابتدائیہ تاکیدیہ لا اللہ البتہ طرف اللہ ہی کے تو شرون اکٹھے کیے جاؤ گے تم اگر تم مر گئے تبھی موت مر گئے جہاد میں تمہیں شہادت کی موت مل گئی دونوں صورتوں میں تم نے جانا تو اللہ کے پاس ہے پھر عمدہ موت کیوں اختیار نہیں کرتے عمدہ موت تو جہاد والی موت ہے شہادت کی موت ہے یہ تو بڑی عمدہ موت ہے یہ تو ایمان والوں کو کفار و منافقین کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا اور بیمار رحمت من اللہ سے اللہ نے صحابہ کرام کو تسلی دی فرمائے میرے پیارے پیغمبر و بیمار من اللہ بس بس ابب اللہ کی رحمت کے بیما باسببیہ ما مصدریہ بے سبب رحمت من اللہ لنت جنگی عہد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے شکست بھی ہوئی جنہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا تھا شکست بھی ہوئی پھر ستر مسلمان شہید ہوئے سب سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا آپ کا سر مبارک زخمی ہوا بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کی وجہ سے طبیعت میں وہ رنجش پیدا ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں ظاہر ہے کہ یہ چیز معمولی نہیں ہے کہ نبی اپنے صحابیوں کے ساتھ مشورہ کرنا ہی چھوڑ دے یہ تو دلیل بن جائے گی ناراضگی کی اور نبی ناراض ہو جائے صحابہ کرام اس بات کو برداشت کر لیں گے تو ممکن نہیں اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر رحمت اللہ بس بس حباب اللہ کی رحمت کے نرم ہوا تو واسطے ان کی کہ میرے پیارے پیغمبر اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ آپ صحابہ کے حق میں نرم ہو گئے آپ نے ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا آپ نے ان پر کوئی شکوہ نہیں کیا کہ جی تم نے یہ غلطی کیوں کی تم نے یہ کام کیوں کیا نہ نہ آپ نے کوئی سختی کی بات نہیں کی لن تلاؤں آپ نہ رہو کن کا لو فرضیہ ہر فرضی و تقریب اگر آپ فضن سخت ہو والے ہوتے غلی القلب سخت دل والے ہوتے لن البتہ بھاگ جاتے تیرے ارد گرد سے کتنی قیمتی بات کیوں نہ ہو لیکن جب بات کرنے والا سخت اخلاق والا ہو سخت ہو والا ہو تو دوسرا آدمی اس کی بات توجہ سے نہیں سنے گا بلکہ بھاگ جائے گا پھر اگر ایک دفعہ بات سن بھی لی دوسری دفعہ وہ اس کی بات نہیں سنے گا نرم اخلاق خوش اخلاق آدمی کی بات ہر کوئی سنتا ہے اور قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان قلعہ خلق نظیم میرے پیارے پیغمبر آپ بڑے اخلاق پر ہیں یہ اچھے اخلاق یہ تو بہت اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ نرم اخلاق ہوں اور اچھے طریقے سے بات سمجھائے لیکن میرے پیارے پیغمبر اگر آپ سخت اخلاق والے ہوتے وہ بھاگ جاتے اور جب وہ بھاگ جاتے آپ کی بات سننے والوں کی تعداد کم ہو جاتی اور جین دین کا جو مدعا ہے وہ اس میں خلل پیدا ہوتا فاف وانو آپ صحابہ کو معاف کرتے اللہ نے صحابہ کرام کی سفارش فرمائی دیکھو نا صحابہ کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت کیوں اس لیے کہ صحابہ کو اللہ کے ساتھ محبت تھی صحابہ کو اللہ کے ساتھ محبت تھی اللہ نے بطور سفارش کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر فاقوان ان کو معاف کر دیجیے وسط وسطرح جو غلطی ہوگی بخشش مانگی وہ شاہ وم فل عمرے اور مستقبل کے اندر معاملے میں جنگی معاملات کے اندر ان کے ساتھ مشورہ ضرور کریں کہیں یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنگ عہد کے اندر مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ باہر نکل کے لڑائی کریں شکست ہو گئی نہ ایسی بات نہ سوچیں شاور یا شاور فی فلر فائض اعظم تک مشورہ ضرور کریں جب آپ ارادہ کر لیں فتح وکل اللہ تو بھروسہ کیجیے اللہ پر نہ مشورے پہ بھروسہ ہو نہ اسباب پہ بھروسہ ہو کہ جی میرے مشیر بڑے سمجھدار ہیں مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے مشورہ درست بھی ہو سکتا ہے جب پکا ارادہ ہو جائے فتح وکل اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اے سرکم اللہ فلاح غالب رقم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب آ سکتا نہیں اے جنگ بدر کے اندر تم دیکھ لو تم تھے تین سو تیرہ وہ تھے ایک ہزار اللہ نے مدد کی تم پر کوئی غالب نہ آ سکا اسی طرح آئندہ قیامت تک یہ قانون ایمان والو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا وہ کو اگر ذلیل کرے اگر تمہیں تنہا چھوڑ دے کیونکہ خزلان کا ایک ہی معنی نہیں آتا ذلیل کرنا بلکہ تنہا چھوڑ دینا اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو پھر بتاؤ نا میں سرو منزل لذی ینسر حکم دے اللہ کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کون کر سکتا ہے اللہ کے مقابل کوئی آ سکتا ہے اللہ ایک آدمی کو رسوا کر دے اور دوسرا انسان اٹھے کہ میں اس کو تو اس کو عزت دیتا ہوں یہ تو ممکن نہیں پال اللہ فلی تو علم اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان والے تو اس لیے ایمان والوں کافروں کی طرح نہ ہونا بلکہ یہ پکے مومن بن کر کے اللہ کے اوپر تمہارا توکل بھی ہو اور اللہ کے پیغمبر کے طریقوں کو اختیار کرو اللہ اللہ اللهم إنا اللهم استر ربنا لا تزغ قلوبنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه